السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے بھائی خیریت سے ہیں آپ بس یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ حضور فیض ملت علیہ رحمہ کی کتابوں پر اور ان کی تحریرات پر ان کے مقالوں پر آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں لیکن بس ایک دل پر ایک بوجھ بھی رہتا ہے کہ جو حضور فیض ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو چاہت تھی کہ ان کی زندگی میں ان کی کتابیں تباہ ہو جائیں تو وہ نہ ہو سکیں اور پھر جو آج کل لوگ کر رہے ہیں کہ ان کی کتابوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر رہے ہیں کچھ ایسے پبلیشرز کو دے رہے ہیں جو ریوز نواز ہیں تفضیلی ہیں وہ ان کتابوں میں تحریفات بھی کر سکتے ہیں ترمیمات بھی کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی اچھمبے والی بات نہیں ہے کوئی انوکھی بات نہیں ہے ماضی میں ایسا ہوتا آیا ہے بزرگان اہل سنت کی کتابوں میں کئی الحاقات ہو چکے ہیں اور ان الحاقات کے اندر جو ہے وہ رافضیت کا بھی ایک اہم کردار رہا ہے تو اب ایسوں کو اگر کتابیں دی جائیں اور وہ کچھ اس میں گڑبڑ کریں اور تباہ کر دیں بعد میں دیگر بد مذاہب جو ہیں اس کو حجت بنائیں تو ایک تو اس سے جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے یہ حضور فیض ملت علیہ رحمہ کی شخصیت کو متنازع بھی بنایا جانے یعنی کی سازش کی جائے کہی جائے گی اس کو اور دوسری جانب جو ہے وہ حضور فیض ملت رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے وہ غداری بھی قرار دیا جائے گا تو ایسے حضرات کو آپ سمجھائیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں مجھے چونکہ کچھ اطلاعات ملی ہیں تو میں اس لیے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ جو ہے وہ حضور فیض ملت رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے سے قریب بھی ہیں اور آپ کے تعلقات اور روابط و مراسم بھی ہیں تو آپ جو ہے اس حوالے سے کوشش کریں اور یہ بھی کہوں گا کہ ہر بندہ اگر اپنے ہی کچھ حلال کی کمائی میں سے چند روپے اگر اکٹھا کر لیں سارے مل کر اگر اکھٹا کر لیں تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر لیں تو مفتی صاحب کی دیگر کتابیں بھی تباہ ہو سکتی ہیں جو کم از کم رسائل ہیں وہ تو تباہ ہو سکتے ہیں اللہ کریم جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے گیارہویں شریف کے نام پر اگر پچاس دیگیں کی جاتی ہیں تو بھئی دو دیگ اگر کم کر دی جائیں اور حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ اس ثواب کی نیت سے ہی کسی کتاب کو تباہ کر دیے جائیں وہ بھی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے یہ بلکہ بہت اچھا کام ہے اور اسی طرح دیگر نیازوں کے اندر بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے لیکن یہ سوچ اگر آئے تو نا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمل کی توفیق دے کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں فی امان اللہ